حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسایہ اپنے ہمسائے کے شفے کا زیادہ حق رکھتا ہے اگر ہمسایہ غیر حاضر ہو تو اس کے شفے کا انتظار کیا جائے جبکہ ان دونوں کا راستہ ایک ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو چورانوے